سورہ کمر میں نفی برکات دہندہ کی نفی برکات دہندہ کی اور اس میں آئے گا انا کل ان خلق نہ ہو بے قدر کل خلق نہ ہو بے قدر اور اس بات قیامت کے لیے ترغیب بھی ہوگی اور تخلیف دنیاوی کے پانچ نمونے بھی ذکر کرتے ہیں اور سورت کے آخر میں متقین کے لیے بشارت دی گئی ایک تارا بت سات ون شکل کمر تمید برائے تخلیق اخروی قریب آن لگی ہے قیامت اور اس کی دلیل کیا ہے قیامت قریب آ گئی ہے کہ ون شکل کم مشرقین کے مطالبہ کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے چاند یہ قیامت کے قرب کی علامت وہ یرو آیتن یو رزو جب بھی دیکھتے ہیں کوئی موجزا تو وہ اعراض کر جاتے ہیں الٹا کہتے ہیں سہرون مستمر اس قسم کا جادو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے اور جھٹلایا انہوں نے پیچھے چلے اپنی احوا کے وہ کلو امر مستقل جب وہ اپنی احوا کے پیچھے چلے تو سوال یہ ہوتا تھا کہ ان کو پھر سزا کیوں نہیں دی گئی فوری طور پہ اس کا جواب ہے کل امرن مستقل ہر معاملہ جو ہے اپنے وقت پر ٹھہرا ہوا ہے قسمیہ بات ہے آیا ان کے پاس خبریں وہ خبر جس کے اندر مزدجر کفر سے باز رہنے کی خبریں موجود ہیں مزدجر آدمی اگر کفر سے ہٹنا چاہے تو ان خبروں کے اندر یہ رکاوٹ موجود ہے حکمت ان بالغ وہ کون چیز آئی ہے ان کے پاس ماں تھی ہے مزدج ہے یہ ماں کا بیان ہے حکمت بالغہ وہ حکمت ہر درجے کی معقول باتیں آئی ہیں حکمت سے بھری ہوئی باتیں فما تغن النظر بس نہ کام آ سکے ان بے ایمانوں کے ڈرانے والے فتح عنہم اچھا گن بلانے والا ایک ایسی چیز کی طرف جو نوکر جو اوپری اور نئی چیز ہوگی خوش شان ابسار ہو اس حال میں کہ وہ پھٹی ہوگی ان کی آنکھیں قبروں سے گویا کہ وہ مکڑی ہے جو بکھر رہی ہے منتشر جس طرح مکڑی چلتی ہے ایک پہ دوسری پڑتی ہے اور ایک دوسرے پہ اٹکتی ہے محت این اس حال میں نکلیں گے کہ جلدی دوڑ رہے ہوں گے اس بلانے والے کی طرف اس وقت کافر کہیں گے ہائے ہائے یوم آج کا دن بڑا مشکل دن تخلیف دنیاوی کا پہلا نمبر جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے انہوں نے ہمارے خاص بندے نوح کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے دجر اور دھمکایا ہوا ہے اس کو کسی نے کسی نے اس کو دھمکا دیا ہے کہ تم ایسی بات کہنا دوسری کوئی نہ کہنا چنانچہ بلایا اس نے اپنے رب کو اے رب میرے انی مغلوب ان فن مجھے انہوں نے مغلوب بنا دیا ہے تو میرا طرف سے انتقام لے میری مدد کر بس کھول دیے ہم نے دروازے آسمانوں کے ایسے پانی کے ساتھ جو منہمر موسلا دھار برس رہا تھا وہ فجر نل اور پھاڑ کے زمین کو چشموں میں تبدیل کر دیا ہم فجر نل پھاڑا ہم نے زمین کو چشموں میں تبدیل کر دیا ماؤ اور ٹکر گئے دونوں آسمان و زمین کے پانی اللہ قد کو در اوپر ایسے معاملے کے جو ان کے ہلاک ہونے کے لیے مقدر کیا جا چکا تھا اللہ عمرن قد قدر ان کے ہلاک کرنے کے لیے جو معاملہ مقدر کیا جا چکا تھا وہ حمل نہ ہو اللہ ذات الد سر اور سوار کیا ہم نے اس کو اوپر تختوں والی ودسر میخوں والی کشتی کے تجری بے آنا چل رہی تھی وہ ہماری نگرانی میں بے کفر یہ بدلہ تھا اس بندے کے لیے جس کا انکار کیا گیا آیتن کسویہ بات ہے کہ چھوڑ دیا ہم نے اس کشتی کو اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے سمجھنے کے لیے عبرت کا نمونہ پہل میں ہے کوئی جو نصیحت پکڑنے والا ہو پھر کس طرح ہوا عذاب میرا ون نظر اور ڈرانے والی اللہ کے قہر کی وہ آیات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قسمیہ بات ہے آسان بنا دیا ہم نے قرآن کو سمجھنا تلاوت کرنا اور سمجھنا ذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے میں ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اب اگر کوئی اللہ کے بغیر برکات دینے والا ہوتا تو جب ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا تھا کوئی نہ کوئی تو شو شڑپ کرتا مگر کوئی ایک بھی نہیں آیا ٹویاں کرنے کے لیے سفارش کے لیے معلوم ہوا کہ برکات بھی پھر ہوئی اللہ کی ذات ہے اور کوئی دوسرا نمونہ کس نے کہا ہے کس نے لکڑی صاحب نے نہیں نہیں دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے صاحب بیچارہ وہ تو نقال آدمی ہے سیوتی نے لکھا ہے اور اپنے محمد عبد الاول مصری نے لکھا ہے تفسیر اتقان نے میں لکھا ہے اور اپنے امام علامہ زرکشی نے لکھا ہے برحان القرآن نے وہ ایک آدمی نے نہیں لکھا تمام نے لکھا ہے مگر کسی نے اہل علم نے اس کو قبول نہیں کیا لکھا تو تمام ہاں جی قبول نہیں کذبت آد ان جھٹلایا آد نے فقہ فقانا عذابی و نظر پھر کس طرح ہوا میرا عذاب اور میری دھمکی انا ارسلنا علیہم ہم نے چھوڑ دیا اوپر ان کے ہوا جکھڑ والی کو سر سر فی یوم نحسن بیچ دن کے ایسے دن کے جو نحوست والا دن تھا ان کے لیے مسلسل ان کے حق میں وہ نحوست تھی ورنہ کسی دن یا رات میں نحوست کوئی نہیں اکھاڑ پیتی تھی لوگوں کو جبڑی ہوئی آدمیوں کو ایسے انہوں نے آدھی پٹن کے بار کے بعد جیسے وہ کھجور کا ترجمہ جڑ سے پرامپرا بنا لیا کذبت نظر ہاں تیسرا نمونہ جھٹلایا سمودیوں نے میری دھمکیوں کو ہم نے جس کے پیچھے چلے

ان قریب جان لیں گے کل کہ حضرت صالح علیہ السلام کذاب تھا یا یہ خود کذاب تھے کذاب العشر بہت بڑا شرارتی اور کذاب ہاں انا مرسل فتح ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو آزمائش ان کے لیے پرتک مو وصبر ذرا دیکھتے رہیں ان کی طرف اور ٹھہرے رہیں نبے ہم خبر دیو میرے سالے پیغمبر ان کو کہ پانی جو ہے یہ اپنی اپنی باری پہ ہوگا درمیان ان کے کلو شیر بن محتضر اور ہر بار ہر باری پانی پینے کی محتضر مقرر وقت پہ آ پہنچیں گے اپنی باری ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن تم پینا اپنی باری اپنی اپنی باری کو پس بلایا انہوں نے اپنے ایک پلیت کو صاحب اپنے ساتھی کو فتح اس نے پکڑ لیا اونٹنی کو فاقارا اس کی کوچے کاٹ ڈالی پھر کیسے ہوا عذاب میرا اور دھمکی ہم نے چھوڑ دیا اوپر ان کے ایک چیخ کو بس ہو گئے مثل اس بار کے کہشی میں مثل اس بار کے جو المحتضر کہشی مل محتضر محتضر کہتے ہیں اس بار کو جو اپنے خزانے یا اپنے سامان کے ارد گرد بار دی جاتی ہے خطرے کے پیش نظر کا حشین مثل اس چورے کے جو چورا ہو جاتا ہے اس بار کا جو خطرے کے لیے دی جاتی ہے سر نل قرآن ذکر پہل منت کو ملوتن بن نظر چوتھا نمو جفلایا لوتیوں نے اس دھمکی کو ہم نے چھوڑ دیا اوپر ان کے پتھر اڑانے والی آندھی اللہ آل لوت مگر خاص لوت علیہ السلام کی آل کو نجات دی ہم نے ان کو جیسا ہر شہری کے ٹائم پہ نعمتم من اندنا ان کا یہ کمال نہیں تھا بلکہ برکتیں ساری ہماری تھی کزال کا نجزی من شکر یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم اس کو جو اللہ کی نعمتوں کا قدر کرتا ہے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا قسمیہ بات ہے ڈرایا لوت علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے فتح مارا شک کیا انہوں نے ہماری دھمکی میں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ رَاوَدُوهُ عَنْ راو قسمیہ بات ہے انہوں نے گندے کام کا مطالبہ کیا لوت علیہ السلام سے یعنی ان ضیف ہی ان کے مہمانوں کے متعلق فتح چبھا دی ہم نے ان کی آنکھیں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی ہم نے فضو عذابی چکھو میرا عذاب اور میری دھمکی والا قد سب بکرتا عذاب مستقل اللہ کی قسم ہے سب چھا گیا ان پر صبح کے وقت بکرتن عذاب مستقل ایسا عذاب جو ٹھہرنے والا تھا ٹک کے ساتھ دل برابر رہا خزوری و وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ پانچواں نمبر آیا فرونیوں کے پاس میری دھمکی جفلایا انہوں نے میری آیات تمام کی تمام کو پس پکڑ لیا میں ان کو پکڑ لینا زبردست طاقت والے کا صاحب اقتدار کا اکفاروں کو اب بتاؤ مکے والوں مشرکو کیا تمہارے کافر زیادہ اونچے ہیں ان کافروں سے یا تمہارے لیے چھوٹ جانا ہے عذاب سے پہلی کتابوں میں کیوں تم غرے ہو گئے ہو ٹرا بھی رہے ہو غرا بھی رہے ہو ان سے تمہاری طاقت زیادہ ہے ہم یقول نہنو جمیت شکوا کیا وہ کہتے ہیں جمی منتظر ہم سارے کٹھے ہو کے رسول سے انتقام لیں گے سیو زم الجمو جواب شکوا سیو زم الجمو ان قریب مغلوب کیے جائیں گی یہ جماعتیں مشرقین کی ویو ودوب پیٹھ دے کے بھاگ جائیں گے بل سا تم بلکہ کیا مت اصل ان کے پھاٹ دینے کا وعدہ و امر اور کیا مت بہت بڑی بلا ہے امر نہایت کڑوی چیز ہے ان المجرمین فی ضلال وسور یہ جرائم پیشہ لوگ فی ضلال بڑی گمراہی کی غلطی میں ہیں و سور اور جنون میں ہے یوم یو سب نفارے جس دن موتے کر کے مارے جائیں گے الٹے کر کے منہ کے بل پھینکے جائیں گے جہنم کی آگ میں زو کو مس کہا جائے گا چکھو چٹکارا جہنم کا انا کل شعین سورت کا دعویٰ انا کل شعین خلق نہ ہو بے قدر ہم ہی نے ہر چیز کو بنایا اس کو اندازے کے ساتھ لہذا ہر چیز میں برکت دینے والے ہی ہم ہیں وما امرنا الا واحدۃ نہیں ہے ہمارے کار کا معاملہ مگر ایک ہی اشارہ ہوتا ہے کلم ہی بسر جیسے پھرنا ہوتا ہے آنکھ آنکھ کا جیسے اشارہ کرنا ہوتا ہے آنکھ کے لہجے سے دنیا میں کسمیا بات ہلاک کر دیا ہم نے اشیا کم تمہارے ہم مذہبوں کو فحل میں اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہر چیز فالو ہو جو کوئی وہ کرتے ہیں وہ سب فرشتوں کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے مستطر ہر چھوٹی اور بڑی حالت لکھی ہوئی ہے سطروں کے اندر نہر اشارہ وہ متقی لوگ تو ہمیشہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں بیچ ایسی جگہ بیٹھنے کے جو نری عمدہ اور سچی جگہ ہوگی ان دمنی مقتدر مگر پاس ہوگی اس شہنشاہ کے جو بڑا صاحب اقتدار ہے